السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور سکس ون نماز کے متعلق یہ سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے اور اگر خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ محتم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو بھی زیادہ برباد کر دے گا یہ حدیث تبرانی میں ہے اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعلان کا منشا بظاہر یہ ہے جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے کیوں کہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جرت نہیں ہوتی لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جرت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کے گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بہت سے محلکات اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے یہ حدیث کنز میں ہے اور یہی مطلب ہے حق تعالی شانو کے ارشاد کا ان سوالات تنہا عن فحشا اول کہ بے شک نماز یہ برائیوں سے گناہوں سے روک دیتی ہے اس لیے اب نماز کی پابندی کیسے کریں ایک تو آدمی نیت کرے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے چپکے چپکے دعائیں مانگے کہ اللہ تو مجھے نمازی بنا دے نمازی بنا دے اور ایک دعا قرآن شریف میں ہے یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے پڑھیے میرے ساتھ ربی جالنی مقیم الصلاتی و ذریتی ربنا و تقبل دعا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اے اللہ مجھے تو نمازی بنا دے اور میری اولادوں کو نمازی بنا دے اور میری دعاؤں کو قبول کر کتنی زبردست دعا ہے ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے مانگ رہے ہیں ان کے بیٹوں میں کون ہے اسماعیل اور اسحاق ہیں یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے علماء نے لکھا ہے جو مرد اور عورتیں اس دعا کا اہتمام کریں گے مانگنے کا تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے گا اور ان کی قیامتی کے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ اللہ کوئی بے نمازی پیدا نہیں ہوگا ہمارے یہاں تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو کوئی بھی مشرق پیدا نہ ہو کوئی فاجر فاسق پیدا نہ ہو اے اللہ تو اس کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما صلحہ صالحین موحدین مفسرین دین کے دائی دیندار یہ پیدا ہوں اے اللہ تو اس کی غیب سے صورتیں اور شکلیں پیدا فرما اور ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہماری اولادوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے نماز کے اوپر یہ مضمون انشاءاللہ اللہ پندرہ بیس دن تک چلے گا روزانہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین